حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا آغاز کرتے تھے نسائی کی روایت میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے اور یوں اللہ تعالی کے بارگاہ میں سفر کے آغاز میں عرض کرتے تھے اللہ انی اور بک کا واسا اس سفر اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے سفر میں تھک جاتا ہے انسان مشقت پیش آتی ہے کبھی کبھی اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو سب سے پہلے خدا کی پناہ مانگی کہ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں ممواسا اس سفر اللہ سفر کی مشقت سے وقعت المنقلب اور اللہ اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں اس سے ناکام لوٹاؤں انسان سفر مقاصد کے تحت کیا کرتا ہے حج کا سفر کرتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے چلنے سے پہلے یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا میرے اس سفر کو ناکام نہ کرنا ناکام نہ بنا یعنی آپ کی رضا اس سفر سے مطلوب ہے خدایا اس سفر کے ذریعے اس کے بعد جو عمل کروں گا اس کے ذریعے سے مجھ سے راضی ہو جائے انسان سفر کرتا ہے اس لیے کہ جا کے کاروبار کرے تجارت کرے تو یہ دعا مانگتا ہے بقاوت علمکلیوی اور اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں لوٹاؤں ناکام لوٹاؤں یعنی جو تجارت کے لیے سفر کر رہا ہوں تو خدایا تجارت میں ہوں کہیں منڈی اور کہیں اپنے لیے بازار تلاش کرنا ہے جو مصنوعات ہیں انہیں مارکیٹ میں لانا ہے تو انسان کو دعا سکھائی کہ یوں اللہ سے مانگ کے پھر گھر سے نکلے پھر سفر کا آغاز کرے یا سفر کے آغاز میں یہ دعا پڑے رشتہ لینے کے لیے جانا ہے اس کے لیے سفر کر رہا ہے اس کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے اسی طرح قرض کسی سے واپس لینا ہے اس کے لیے الغرض متعدد کام ہیں جن کے لیے انسان سفر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع بات ارشاد فرما دی کہ وہ علم کا لیوی اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں اس میں ناکامی ہو جائے پلہور عباد القور اور اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی چیز میں اضافے کے بعد پھر نقصان ہو جائے یعنی یہ سفر میرا اضافے کی بجائے نقصان کر دے گھر میں عزت تھی اس سفر سے ذلت آ گئی گھر میں آرام سے تھا اس سفر سے مصیبت آ گئی گھر میں اچھائی تھی وطن میں اور اس سفر سے برائی آ گئی تو حور باد القور اللہ کسی بھی چیز میں اضافے کے بعد اس کے نقصان سے تیری پناہ مانگتا ہوں بداوت المظلوم اور اللہ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مظلوم کی بد دعا مجھے لگ جائے یہ ظلم اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے اللہ کی ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے مظلوم کوئی بھی ہو کسی پہ کوئی بھی ظلم کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی شدید پکڑ ہے والدین اولاد پر ظلم کریں اور اولاد والدین پر ظلم کرے دوست ایک دوسرے پر ظلم کریں رشتے دار ایک دوسرے پر ظلم کریں اسی طرح مزدور اپنے مالک پر ظلم کرے اور مالک مزدوروں پر ظلم کرے یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے عذاب کو بڑی جلدی کھینچنے والی ہیں ظلم سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کے عذاب کو حرکت میں لے آئے ظلم سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے خدا کا عذاب اور خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ ظلم کرنے سے بچانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مسلمان کی بدعا سے پناہ مانگتا ہوں یہ فرمایا گیا کہ اللہ مظلوم کی دعا سے پناہ مانگتا ہوں کافر پر ظلم بھی حرام ہے کسی عیسائی یہودی ہندو سکھ کسی ایسے غیر مسلم پر بھی ظلم کرنا جس نے کوئی جس نے کوئی کچھ بگاڑا نہیں ہے ظلم اس پر بھی ظلم ہے کسی پہ ظلم نہیں حتیٰ کے جانوروں تک پہ ظلم ظلم ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس سے بہت سے لوگ اپنی زبان کے ذریعے ظلم کرتے ہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا یہ خیال ہی نہیں رکھا کہ میرے اس ایک جملے سے کسی انسان کی ذہنی کیفیت کتنی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کو کتنی اذیت پہنچ سکتی ہے کسی انسان کے معاملات میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے اسی طرح عورتوں پر ظلم کرنا لڑائی مار یہ اس قسم کی چیزیں بچوں پر ظلم کرنا یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے برتن توڑنے پر ماں مارنا شروع کر دیتی ہے بچوں کو یہ ظلم ہے ابن عبد البر نے اسد الغابہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ برتن توڑنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن توڑنے کے متعلق فرمایا ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسانوں کی عمریں مقرر ہیں اسی طرح برتنوں کی بھی عمریں مقرر ہیں تو جیسے انسان کو موت آ جاتی ہے برتن بھی ٹوٹ جاتا ہے برتن کے ٹوٹنے پہ بچوں کو برا نہ کہو کسی کو برا نہ کہو اور مائیں بچوں کو مارتی ہیں اور تانے اور کوسنے اور خاص طور پر یہ بات کہ یہ برتن تو میرے والدین کے گھر کے تھے اور تمہارے باپ کے بنے ہوئے تھے آپ کے والد نے بنائے تھے کیسے توڑ دیا یہ سب کی سب چیزیں ظلم میں شامل ہیں اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا ماں باپ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد ان کے لیے کوئی زر خرید غلام ہو گئی ہے انہیں بھی اللہ نے زندگی دی ہے اللہ نے ان بچوں کو بھی عزت نفس کے احساس سے مشرف فرمایا ہے قیامت میں خدا کیا ہاں اس پہ بھی پوچھو گی وسو المنظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بری کوئی چیز دیکھوں فی الحال مال اول ولد خدایا مجھے اپنے گھر والوں میں اپنے مال میں اپنی اولاد میں جب میں واپس آؤں تو کوئی بری چیز دیکھنے کو ملے خدایا اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں مال تباہ ہوا واہ اولاد کو اس حال میں دیکھے جو حال اچھا نہیں ہے گھر والوں کو کسی ایسی حالت میں دیکھے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت پر پجمردگی افسردگی چھا جائے تو سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ کی پناہ مانگی ہے یہ دعا یاد رکھنی چاہیے آپ نے فرمایا اللہ اور کا ممباسا اس سفر اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے بقا آبا فری اور اللہ اس سے کہ جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں میرا مقصد ناکام ہو جائے بلحور عباد القور اور اللہ کوئی بھی چیز جس میں اضافے کے بعد نقصان ہو جائے میں تیری پناہ مانگتا ہوں وداوت المظلوم اور اللہ مظلوم کی بدعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں وسوع المنظر فی الحل والمال والولد اور اللہ اپنے گھر والوں میں اپنے مال میں اولاد میں کوئی خرابی مجھے نظر آئے خدایا ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص سفر میں کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ اس جگہ سے نکل جائے گا یعنی یہ کہ وہ اپنے سفر کو ختم کر کے اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ جائے مسلم کی روایت میں آتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بتلایا تھا کہ اعوذ بکلمات اللہ تام ماتم شرما خلق اللہ میں تیرے پورے پورے کلمات کے ذریعے خدایا تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تون نے پیدا فرمائی